اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے روکے کہ ان میں اس کے پاک نام کا ذکر کیا جائے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے ایسے لوگوں کو حق نہیں کہ ان مساجد میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے